اور وہی ہے جس نے پیدا کیے باغ کچھ میں پرچئی چھائے ہوئے اور کچھ بیچئی پھیلے اور کھجور اور کھیتی جس میں رنگ رنگ کے کینی اور ستون اور انر کسی بات میں ملتے اور کسی میں الگ کھاؤ اس کا پھل جب پھل لائے اور اس کا حق دو جس دن کٹے اور بیجا نہ خرچو بے شک بیجا خرچنی والے اسے پسند نہ ہو